چلے سورہ البقرہ آئی نمبر 1 ٹوینٹی نائن تک ہم سمرائز کرتے ہیں پہلے کیا بتایا گیا ہے دیکھیں تین گروہ کی بات کی گئی تین انسانی گروہ کے صفات کی بات کی گئی پہلی مومنوں کے بارے میں ون ٹو فائیو نمبر آپ دیکھیں گے الف لام میم وہ تو ہمیں نہیں پتا کیا مطلب ہے لیکن یہاں سے دیکھیں ون ٹو فائیو آپ لیں گے تو وہاں پر ہمیں مومنوں کی بات پتہ چل رہی یعنی مومنوں کی صفات اوکے پھر اس کے بعد دو آیت دیکھیں دو آیت میں کافروں کی بات کی گئی صرف دو آیت سکس ٹو سیون میں دیکھیں مومنوں کی بات بھی ون ٹو فائیو میں فنش ہو گئی کافروں کے سکس ٹو سیون یعنی دو ہی آیت میں کیونکہ یہ کھلے کھلے ہوتے زیادہ کچھ چھپے ہوئے نہیں رہتے جو مومن رہتے وہ بھی کھل کے بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جو کافر ہوتا ہے وہ بھی کھل کے بولتا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائے ہاں تو یہ کھلے ہوتے ہیں اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی لیکن منافقوں کی جو ہم نے بات کی تھی منافقوں کی جو صفات ہم نے پڑھی تھی وہ تھی آئے نمبر ایٹ سے ومینا ناسی یہاں سے لے کے ہم نے پڑھے تھے ٹوینٹی نمبر آیت تک تو اتنے سارے ہم نے آئے تھے منافقوں کے صفات کے بارے میں اس کا مطلب کیا ہے منافقوں کی جو صفات چھپی ہوئی صفات ہوتی ہے نا تو وہ ظاہر نہیں ہوتی ان کے بارے میں بہت ہم ان کی مثال اور یہ سب سوان ہم پڑھ چکے اب میرا جو سمرائز کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ٹوینٹی ون نمبر آیا سے ٹوینٹی نائن آیا تک ہم نے جو کیے ہیں اس کے بارے میں کچھ چیزیں میں بتانا چاہتی ہوں اس میں آپ لنک دیکھیں گے نا ٹوینٹی ون آیا دیکھیں اور لاسٹ میں ٹوینٹی نائن آیا دیکھیں اس میں آپ کو لنک نظر آئے گا پہلے میں ٹوینٹی ون کو بتاتی ہوں ٹوینٹی ون آیا میں کیا بتایا گیا ہے یا یو ناس و ابود ربا کم الزین خلق کم و امین قبل کم انسانوں کو کیا بتایا گیا کیا انسانوں تم سب عبادت کرو کس کی اپنے رب کی جس نے تم سب کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کو بھی پیدا کیا تاکہ تم حاصل ڈائریکٹلی آپ جائیں لاسٹ میں میں یہاں پر آؤں گی نیچے اب پیراگراف شروع کہاں سے ہوا عبادت کرو اپنے رب کی ٹوینٹی ایٹ میں پہلے آئے سب سے پہلے ٹوینٹی ایٹ میں آ گیا ٹوینٹی ایٹ میں دیکھے کیا تھا پہلے تو کہا گیا وہ بدھو عبادت کرو پھر ٹوینٹی ایٹ میں کیا بتایا ہوا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کیسے تم انکار کر سکتے ہو پہلے تو کہا عبادت کرو اچھا کیسے عبادت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 کی گئی ہے نا زمین اور آسمان پھر وہ زمین سے چیزیں نکل رہی ہے پھل نکل رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ٹوینٹی نائن میں آپ جائیں تو کیا ہمیں نظر آتا ہے خلق القم ما فی الارض جمیا یہاں بھی زمین کی بات کی گئی پھر آسمان کی سم پستمائی فسوا ہن سبا سماوات بہو بک الشعین علیم تو یہاں بھی زمین اور آسمان کی بات کی گئی اینڈ میں یعنی 22 میں ہم نے کیا پڑھا اللہ جی جا الارض فراشا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا اب یہاں ٹوینٹی نائن آئے تمہیں خلق اللہ کو خلق اللہ کو جمع اسی طرح کا مضمون دہرایا گیا ہے نا جو ٹوینٹی ٹو میں آپ نے دیکھیے زمین اور آسمان کے بارے میں یہاں پر بھی زمین اور آسمان کے بارے میں ایڈ کیا گیا اسی طرح دونوں میں آسمانوں کا بھی ذکر اور دونوں میں زمین کا بھی ذکر ہے اب دیکھیے ٹوینٹی ون اور پھر یہاں سے پھر سے ریلیشن یعنی خالہ کا پیدا کرنے سے بات شروع کی ٹوینٹی ون میں کیا ہو گیا پیدا کرنے سے بات شروع کی یا یو یادو ربا ہاں پیدا کرنے سے بات شروع ہو گئی اور خالہ سے ہی بات ختم بھی 29 نائن میں یہ ایک ٹاپک ہے نا پورا ٹوینٹی 29 تو یہاں پر بات بھی ختم کس پہ ہوئی کہ خالہ پہ ہی ختم ہوئی کہ اسی نے تمہارے لیے تو وہ زمین میں جو کچھ ہے وہ بنایا تو خالہ سے شروع بھی خالہ پہ ختم ہو رہی ہے بات اسی طرح زمین و آسمان سے بات شروع بھی 22 میں 22 آیت میں یہاں آپ نے دیکھیں اللہ زی جالکم الارض فراش والسمائی بنا تو یہاں پر کیا ہو گیا زمین اور آسمان سے بات شروع ہوگی کے اوپر اور پھر ٹوینٹی نائن میں دیکھیں وہی پہ اسی پہ بات ختم ہو رہی ہے زمین اور آسمان کے بارے میں ہمیں یاد رہتا ہے کچھ یہ بھی اللہ کو پتہ ہے بہو بالکل رشین عالی یہ بھی پتا ہے کہ اس سے پہلے کتنے آیت پہلے کیا بات چل رہی تھی تم کو لگتا ہے کہ لنک نہیں ہے ارے ہماری عقل کم ہے نا آپ دیکھیں میں میں پھر سے پیچھے جا رہی تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تو عبادت اس کی ہونی چاہیے کیوں کیونکہ وہ بھی اور تم بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہو ٹوینٹی ایٹ میں بتایا کہ تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو جو پیدا کیا نا تم ان کی کیوں عبادت کر رہے سم میں یہی تم سب وہ تم بھی اور تمہارے جو پہلے تھے نا وہ سب میں جاؤ اور بیچ میں میں کیا کروں گی بیچ میں ایک آیت رکھوں گی اوپر چار آیت نیچے چار آیت بیچو بیچ ببشر لذیذ یہ بیچ میں ہی آ گیا کیوں آیا اس کا بھی ریزن بتاتے ہیں انشاءاللہ ماشاء اللہ جو بھی میں بتا رہی ہوں وہ علماء کے ریسرچ ہے یہ میری اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے الحمد انہوں نے اتنی ریسرچ کی بھی اللہ انہیں جزائے خیر دے آپ دیکھیں twenty three and twenty four میں کیا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ کہ اگر تمہیں شک ہے نا اس کتاب میں جو ہم نے ہمارے بندے پہ اتاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری تو ایک کام کرو نا ایسی ایک صورت بنا کے لاؤ اور صورت بنانے کے لیے جتنے لوگوں کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ گھڑی ہوئی چیز ہے اور آگے ہی کیا بتایا گیا ٹوینٹی فور میں فتح ولمار فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اگر نہیں کر سکتے نا نہیں بنا سکتے تو اس آگ سے بچو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں تو یہاں پر کیا ہے 23 اور 24 میں کیا بتایا ہوا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں چیلنج کیا گیا کہ اس طرح کی صورت بنا کے تو دکھاؤ اب اسی کا لنک دیکھے ٹوئنٹی سکس میں یاد رہتا ہے ہمیں یاد نہیں رہتا ہم جا جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال ہیں ٹوینٹی سکس میں دیکھے کیا ہے نہیں نہ بنا سکتے تو اب ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں اس کے سوا کے شوشے نکالنا شروع کر دیں پروف تو لا نہیں سکتے دلیلیں تو ہے نہیں تمہارے پاس اب کام یہ ہے کہ اس میں شوشے نکالیں کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں تو یہاں پر ٹوینٹی سکس میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کسی چیز کی لیکن جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ یہ یہ جو اللہ کہہ رہا وہ بات حق ہے ہمارے رب کی طرف سے کافر جو ہے کفر کرنے والے وہ بولتے ہیں منہ سے بولتے ہیں چرچائیں کرتے ہیں کہ اس مثال سے کیا اللہ کی مراد ہے جب ان کو کوئی دلیل مل ہی نہیں رہی ہے نا تو پھر یہ شوشے نکال نہیں سکتے جو ہم نے 23 تھری فور آیت میں کیا دیکھے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے یہاں پر ٹوینٹی سکس آیت میں بتایا گیا کہ پھر شوشے نکالنے شروع کرتے جو لوگ اعتراض کرتے وہ شوشے نکالنے لگتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی اور وہ اس طرح کی صورت بنا ہی نہیں سکتے تو یہ کام شروع کرتے یہ کیا بات ہے ایسے کیوں ویسے کیوں ہم؟ پھر ٹوینٹی سیون آیت پہ آ جائیں الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون ایسے لوگ ایسے ہی لوگ اللہ اور بندوں سے جو تعلق نہیں رکھتے نا اور فساد کرتے ہیں یہی لوگ خسارا اٹھانے والے یعنی ایسے لوگ جو سوشے نکالتے حالانکہ آہت لیا ہوا تھا ربکم رب جب اللہ نے پوچھا قول و بلا بھی بولے تھے اب شوشے نکال رہے ہو اللہ کے آہد کو توڑ رہے ہو اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہو اس سے قطع تعلقی کرتے ہو اور فساد کرتے ہو تم ہی خسارے والے ہو خسارا اٹھانے والے ہو اب یہاں پہ مزے کی بات چار آیت کا اوپر لنک چار آیت کا نیچے لنک اب بیچ میں یہ آیت کیوں آئی ہے بیچ میں کیا لنک ہے یہاں نظر نہیں آ رہا ہے نا جنگ تجری من تحت رزک نامنگ کب لو بہتو بھی متشا بھی ہا ولهم فيها ازواج مطہرہ وهم فيها خالدون کے بیچ میں کیا بات آ گئی کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور انٹینشنلی عمل الصالحات کیے نیک عمل کیے ان کے لیے جنات ہوں گی اور ایسے جنات جن کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہے اور اس میں سے وہ رزق بھی کھائیں گے اور جب رسک کھائیں گے تو بولیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا اور اس سے متشابیہ دیے جائیں گے اور ان کے لیے بیویاں بھی ہوں گی پاک صاف بیویاں اندر سے بھی باہر سے بھی باطنی اور ظاہری پاکی ہوں گی ان کے اندر اور وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بیچ میں ہی آیت کیوں آ گئی پچیس والی تو اس کے بارے میں کسی عالم نے کہا کہ یہ درمیان یہ آیت جو آئی ہوئی ہے ٹوینٹی ون اور ٹوینٹی نائن تک ہم نے لنک دیکھے یہ ایک سیریز چل رہی پھر اس کے بعد بیچ میں کیا آ گیا درمیان میں وبا شری لذیذ امن خوشخبری دے دو شروعات کے اس پیسج میں کیا تھا تخلیق انسانی انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے کہا گیا خالہ کا کم اور پھر قبلی کو میں نے تم سے پہلے ہاں تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور تم کو بھی پیدا کیا گیا ہے تخلیق انسانی کا ذکر اس کے بعد زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ وہی ہے جس نے زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا اور سوان تو زمین اور آسمان کا ذکر شروعات میں اور آخر میں بھی وہی بات بتائی گئی کیا انسان کی تخلیق کے بارے میں اور اس کے بعد کیا بتایا گیا زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں ہم نے جو ٹوینٹی ایٹ اور ٹوینٹی نائن میں پڑھے شروعات میں اور آخر میں پہلی دو لاسٹ دو دو دو آپ یہ ہو گئی اور اوپر کی بھی ہم نے دیکھے کہ اللہ نے چیلنج کیا پھر اس کا بھی لنک ہم دیکھ چکے کہ شوشے نکالنے لگتے پروف نہیں ملتا ہے اب بیچ میں یہ جو سینٹر میں جو آیا تھا یہ ٹوینٹی فائیو نمبر آیا وبشر اللہ یہ کیوں ہے تو اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن علما کے اس لیے کہ اللہ سبھی کو کیوں کہہ رہا ہے کہ تم سب عبادت کرو اور کیوں کہہ رہا ہے یہ نعمتیں میں نے دی ہوئی آسمان زمین یہ سب اور اس میں جو سمرات وغیرہ جو بھی پھل وغیرہ جو بھی آپ کو دیا ہوا ہے وہ کیوں گنوا رہا ہے کیوں چیلنج کر رہا ہے کہ ہدایت پر آؤ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سبھی اسی کے پاس اسی جنت میں جائیں جہاں سے ہم آئے اوپر چار آیت نیچے چار یا دائیں چار آیت بائیں چار آیت بیچ میں یہ آتی ہے اور آگے آدم علیہ السلام کی جو کہانی شروع ہونے والی ہے نا جو نیا ٹاپک ہمارا شروع ہوگا وہ کہاں سے ہوگا جنت سے ہی جنت کے بارے میں ہی شروع ہوگا نا اس آیت میں کچھ تفصیل ہے وہ آدم علیہ السلام کی کہانی میں آئے گی اور جو کہا گیا نا ٹوینٹی فائیو میں کلما روزی کو جب بھی ان کو ان پھلوں میں سے دیا جائے گا کوئی پھل یا کوئی جو جو بھی انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا جنت میں جو چاہے آدم علیہ السلام کو نہیں ملا ایک درخت ممنوع تھا لیکن جنت میں جو چاہے وہ ملے گا جو چاہے کوئی ممنوع درخت نہیں ہوگا آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک درخت ممنوع تھا وہاں ان کے لیے ایک درخت ممنوع تھا لیکن آخرت میں جنت جنت میں کوئی بھی چیز ممنوع نہیں کلما روزی کو جو بھی پھل دیا جائے گا اس کو سبھی اس کے لیے حلال ہوگا اور کیا بات ہے آزوا جو متحرہ صاحب بیویاں یا شوہر آدم علیہ السلام کو بھی بیوی دی گئی نا تو اب یہ پھر یہاں سے ہم ریلیٹ کریں گے آگے کی آیتوں تو یہ الحمد یہ سارے علماء نے جو اس طرح سے لنک کیا ہوا ہے تفسیر کی ہوئی ہے تو قابل تعریف ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں ہر آیت ایک ٹاپک ہوتی ہے ہر آیت ایک الگ مضمون ہوتا ہے ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہے ایسے ہی اللہ نے آیت نہیں نازل کی ہر ایک سبجیکٹ ہے ہمارے لیے یعنی ہر ایک ایک بولتے نا ایک مضمون ہے ہمارے لیے ایک لیسن ہے ہمارے لیے ایک ایک آیت بھلے ہی ہمیں کبھی کبھی آیتیں لنک بھی نہ سمجھے تو بھی یاد رکھے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کریں جب ہم کسی سے ڈائریکٹ بات کرتے تو ایک ہی ٹاپک لے کے نہیں بیٹھتے لیکن یہاں بھی بہت سارے کنیکشن آپ کو نظر آئیں گے جو ہم نوٹس کچھ کریں گے کچھ ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی ہیں اللہ کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ جو صفت آئی ہوئی ہے اس کا پیچھے سے کیا ریلیشن سبحان چلے اب یہاں پر ہم اسٹاپ کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ